حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اس خبر میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ کے کلمات کندہ کروائے اور فرمایا کوئی شخص میری اس انگوٹھی کے نقش کی طرح اپنی انگوٹھی کا نقش نہ بنوائے پھر حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو انیس